إن الذين هم هم هم من خشية ربهم ربهم ربهم مشفقون والذين والذين والذين والذين بآيات يؤمنون بربهم لا يشركون يؤتون ما وقلوبهم وجلا أنهم إلى راجعون أولئك يسارعون في في الخيرات وهم لها سابقون وقال موضع آخر يسلون ما أمر الله به المرسل ويخشون ربهم ويخافون اُمبر الحساب وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تودى قبل خروج الناس إلى الصلاة معزز ومكرم سامعين ناظرين ومشاهدين ماہ رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو چکا ہے اس آخری اشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کر کے اللہ رب العالمین کی بات کرتے تھے جو دو اشرے گزر چکے ہیں ان دو اشروں کے مقابلے میں اس آخری اشرے کا آپ زیادہ اہتمام کرتے تھے راتوں کو جاگتے تھے اہل ویال کو جگاتے تھے اور عبادات اور اطاعت کے اندر مصروف ہو جایا کرتے تھے اس آخری عشرے کی بڑی فضیلتیں ہیں انہیں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کسی آخری عشرے کی تاپ راتوں میں شب قدر آتی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور وہ بڑی بابرکت رات ہے اتنی برکت ہے اس رات کے اندر کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے ہزار مہینہ کا مویش اسی بیاسی سال بنتا ہے ایک رات جو اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے اللہ العالمین اپنے فل سے اور اپنی رحمت سے ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ اسے عجر اور ثواب دیتا ہے یہ اس امت کی خصوصیت ہے اس سے پہلے یہ خصوصیت اور فضیلت کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ کرم اور احسان اگر کسی امت پر ہوا یہ امت مسلمہ ہے امت محمدیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتابوں کی جو سردار ہے قرآن مسجد اسے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اس امت کو دیا اسی طریقے سے جو سب کے سردار ہیں پوری کائنات کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے مبوس فرمایا اسی طریقے سے ماہ رمضان کی آخری اشرے کے اندر شب قدرتا فرمائی جو ہزار مہینے کے بعد سے بہتر ہے یہ خصوصیت اور فضیلت اس امت کے علاوہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے عمل بہت کم ہے لیکن اجر اللہ غلامی نے بہت زیادہ رکھا ہزار مہینے کے بعد سے بہتر وہ کون سی رات ہے وہ آخری اشرے کی تاپ راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے اکیسویں جو رات گزر چکی کل بھی تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات تاپ رات ہوتی ہے جو بڑی بابرکت رات ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مکمل ایک صورت بھی تاری ہے امنا ضلع حفیع للت القدر عما ادرا کما للت القدر للت القدر خیر و الف شہر تنت ضر الملائی کتم روح حفیعہ بے رڑب بے بالکل امر سلام الفجر کہ ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا شب قدر کیا ہے آپ کو کیا معلوم شب قدر ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس کے اندر فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اور اس کے اندر سلامتی ہوتی ہے مطلع فجر یعنی طلوع فجر تک فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس طریقے سے اللہ ربامن کی رحمتیں اور اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اسی مہینے کی آخری شرح کی تاپ راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے تو یہ آخری اشرہ ہے اس آخری اشرے کے ہمارے علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے اور راتوں کو جاگتے تھے اللہ ابامن کی بات کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے سے سوال کیا کہ اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہم کیا کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہ عمین کا آفو بلاف وفاف عالمی اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں یہ دعا کثرت سے انسان کو کرنا چاہیے ایسے قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اسکار ہے تراویح کا اہتمام کرنا ہے نیکیاں کرنا صدقات و خیرات کرنا لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا منکر سے لوگوں کو روکنا اور اس طریقے سے جو بھی خیر اور نیکی کے کام ہیں ان نیکیوں اور خیر کے کام کو انجام دینا اس آخری اشرے کے اندر بڑی زیادہ اس کی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں صدقات و خیرات اس طریقے سے کیا کرتے تھے گویا کی تیز آندھی جیسے ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں غریبوں کو اور مسکینوں کو اور جو بھی اللہ کی راہ ہے اس راہ کے اندر آپ خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ اس آخری اشرے کی بڑی فضیلت ہے بہت سارے ہمارے مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے انہیں بھی ہدایت دے جب آخری اشرا آتا ہے تو کچھ تو ایسے مسلمان ہیں جو اس اس وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور بس معمول ایام بچے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے پینے کا دور دن کے اندر کھانے پینے کا موسم شروع ہو جائے گا اس لیے جو جو وقت گزرتا ہے بہت خوش ہوتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں یا ان کی تمنا رہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ جلدی گزر جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر رہتا ہے کھانے پینے کا ہم کو موقع مل سکے ایسے بھی بدنصیب دنیا کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آتے ہی ناخوش ہو جاتے ہیں بھوکا رہنا پڑے گا عبادت کرنی پڑے گی لوگوں کے سامنے کھا نہیں سکیں گے اور جیسے جیسے روز گزرتا جاتا ہے وہ لوگ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ گزرنے والا ہے یہ ساری پابندیاں ختم ہونے والی ہیں اور بھی اس کے بعد ہم عیش کریں گے مزے کریں گے ایسے بھی بد نصیب دنیا کے اندر مسلمان پائے جاتے ہیں یہ حد درجہ ثقافت اور بد نصیبی ہے یہ انسان اس بات سے خوش ہو کہ اسے نافرمانی کرنے کا موقع مل جائے گا یہ منافقین کی پہچان ہوتی ہے جو مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ برائی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے حساب سے اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے محفوظ سمجھتا ہے جو آیتیں جن آیتوں کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطب مصنوعہ کے بعد یہ سور مومنون کی چند آیتیں ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے یا چند خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ اہل ایمان کی خصوصیات ہیں ان کی خوبیاں ہیں اللہ نے فرمایا اہل ایمان کے تعلق سے ان الدین من خشیت رب ہی مستقبول جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کی خشیت ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہے والذین هم بیات ربهم یؤمنون اور جو پہ رب کی آیتوں پر نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر ان کا ایمان ہے دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر داد کرتی ہیں اور دنیا کے فنا ہونے پر داد کرتی ہیں ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں والذین لدین بربهم لا رب اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یہ بہت عظیم خوبی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بیان کی یہ سب سے عظیم خوبی اور بنیاد اور اساس ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پر قائم رہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے کیونکہ شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ رب نے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ کے کے ہے جو اس حالت میں مرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا اور دخل نار و جانب کے اندر داخل ہوگا مشرقین پر اللہ ابراہین نے جنت کو حرام کر دیا کہ بہت عظیم خوبی اور خصلت اللہ نے بیان کی کو لذیذ ہوں بے رب اللہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہیں اور یہ خوبی ہر چیز کے اندر ہے چاہے اس کا ذکر ہو یا نہ ذکر ہو کچھ خوبیاں ایسی ہیں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کا ذکر بار بار نہیں کیا جاتا وہ چیزیں معہود ہوتی ہیں وہ چیزیں معہود ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا پائے جانا ضروری ہوتا انہیں میں سے یہ بھی ہے انسان کتنی بھی نیکیاں کر لے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا چاہے اس کا ذکر کہیں ہو یا نہ ہو اللہ نے چند مقامات پر ذکر کیا اور بہت ساری مقامات پر اس کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اس خصوصیت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے انسان نیکیاں کر لے گئے اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا ایسا نہیں ہے یہ سب سے پہلی خوبی ہے یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی توحید خالص پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے وہی انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ الدین ہوں رب بہم لائی سکون جو رب کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتے و ما اتو اور اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں وہ قلو بہم اور ان کے دل دہلتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ان میرا بہم راجعون کہ سب کے سب اب رب کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں اولا کے فی خیرات یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات میں نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے ہیں وہ ہم لہٰ سابقون اور یہ خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک عظیم خوبی اس کے اندر یہ بیان کی کہ نیکیاں کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے میری نیکی قبول کی یا قبول نہیں کی جو منافق ہوتا ہے جیسا کہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق دو چیزوں کو جمع کرتا ہے اور منافق اور مومن دو چیزوں کو جمع کرتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو جمع کرتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے وہ برائی جمع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو معمول سمجھتا ہے یہ دو چیزیں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو نیکیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے معمول نہیں ہوتا ان نیکیوں کو بھی اپنے لیے نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے نیکیاں کافی ہو گئی اب مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیا ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہم کو کیا خوف ہم نے اتنی نیکیاں کر لی ہیں اب ہمیں کس بات کا خوف ہے یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے اہل ایمان نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے نیک اعمال ہی کی وجہ سے اللہ کی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کو شامل حال نہ ہو ایک بندے مومن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا ہے نہیں کیا کرنے کے باوجود وہ تو منافق ہوتا ہے جو برائی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اپنے آپ کو معمول سمجھتا کیوں اس لیے کہ اگر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو برائی نہیں کرتا خوف نہ ہونا برائی کرنا اس بات کی دلیل ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے معمول سمجھتا ہے محفوظ سمجھتا ہے اس لیے دورائیاں کرتا اور نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی دلیل ہے اس لیے مومن جب نیکی کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس آیت کے شان حدوم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تمہارے بھی کہ اللہ یا ابنت صدیق اے صدیق کی بیٹی معاملہ یہ نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہ تو اللہ نے اہل ایمان کی خوبی بنائی بتائی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کیا کہ نہیں قبول کیا اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا کہ نہیں بچایا اللہ کے عذاب سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں یہ اہل ایمان کے اللہ نے خوبیاں بیان کی ہیں یہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہیں اور برائیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیونکہ جو برائی کرے گا اس کے دل کے اندر جب خوف ہوگا تو برائی نہیں کرے گا برائی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ اس کے دل کے اندر اللہ رن کا حقیقی خوف نہیں پایا جاتا تو اہل ایمان کی پہچان یہ ہے اہل ایمان اس لیے خوش ہو رہا ہے آخری اشرہ پا کر کے کہ آخری اشرے کے اندر نیکیاں زیادہ قبول ہوتی ہیں نیکیوں کا زیادہ موقع ملتا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ رمضان کے مہینہ جلدی ختم ہونے والا ہے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ رمضان کا جو آخری شرح ہے یہ فضیلت کا حامل ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں اس لیے اس آخری اشرے کو پا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العین کے لیے اطاعت کو اور نیکیوں کو بجا لاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے آخری اشرے کی فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تو میرے بھائیوں یہ اہل ایمان کی پہچان ہوتی ہے تو آخری اشرا اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے فضل خاص عطا فرمایا ہے چند دن کی اور بات ہے کہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا یہ دن چلا جائے گا جو خوش نصیب ہوگا اسے آئندہ سال ملے گا جو نہیں ہوگا اسے آئندہ سال اسے نصیب نہیں ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کے اندر اور زیادہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم شروع میں اللہ کی کچھ عبادت کر لیتے بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے اور جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے انسان سستی کا شکار ہوتا جاتا ہے اور جب آخری اشرہ آتا ہے جس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے اس آخری اشرے کے اندر انسان کیا ہوتا ہے سست پڑ جاتا اللہ تعالیٰ کی باتوں سے اس کے دلوں کے اندر سستی آ جاتی ہے آپ نے خود محسوس کیا ہوگا شروع کے دنوں میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے دور دور تک سفر رہتی ہیں دو دن گزرا چار دن گزرا سب خالی ہوتی گئی لوگ مسجد سے دور ہوتے گئے اور جب آخری اثر آتا ہے تو آدھی مسجد اسے بھی کم لوگ مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عصرے میں اور زیادہ اللہ کی بات کرتے تھے کیونکہ اب منزل قریب ہے جب منزل قریب ہوتی ہے تو انسان اپنی دوڑ کو تیز کر دیتا ہے جو گھوڑ سوار ہوتا ہے جو حقیقی جب منزل کے قریب ہوتا ہے تو اپنے گھوڑے کو تیز کر دیتا ہے کہ منزل کو پا لے سستی نہیں کرتا وہ اب آخری منزل ہے اور وقت گزرنے والا ہے منزل کے قریب ہم ہو گئے ہیں اس لیے سستی نام کی کوئی چیز ہمارے اعمال کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہمیں اس دن دنوں اور راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے یہ پورے سال کی سب سے افضل لاتے ہیں یہ آخری اشرا سب سے افضل لاتے اس سے افضل لات کوئی اور نہیں ہے انہی میں شب قدر ہے انہیں راتوں میں آپ اعتکاب کرتے تھے اور انہی راتوں کے اندر آپ جاگتے تھے اور بیویوں سے دور ہو کر کے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ ربان کے بعد کے لیے جم جایا کرتے تھے خود جاگتے تھے اپنے اہوال کو جگایا کرتے تھے تو اس طریقے سے مانوی کی سنت یہ ہے کہ آخری اشرے کے اندر ہماری نیکیاں اور زیادہ تیز ہو جانی چاہیے اس آخری اشرے کے اندر جو نیکیاں اللہ رب العلمین نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں انہیں نیکیوں میں سے ایک نیکی زکات الفطر کی بھی ہے انسان زکوٰۃ الفطر اللہ کی راہ میں دے غریبوں کو اسکیموں کو دے یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے اللہ رب العالمین نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر چھوٹا یا بڑا اس کے اوپر فرض کر دیا اور اس کا دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ کہ روزے دار سے جو لغو باتیں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بکرا مساکین ہیں ان کی خوراک ہے تو مطلب مساکین یہ جو مساکین ہیں ان کی خوراک ان کا ان کی خوراک ہے یہ ان کا کھانا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر زکات الفطر کو فرض قرار دے دیا گیا صحیح بخاری مسلم تحریر میں نے آپ کے سامنے پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے شاہ امن تمرین حضور کا ایک شاہ اور شاہ امن شاعر یا جو کا ایک شاہ العبد والحر آزاد پر بھی اور غلام پر بھی اور مرد پر بھی عورت پر بھی چھوٹے اور بڑے سب پر جو بھی مسلمان ہیں چاہے روزے دار ہوں یا روزے دار نہ ہوں مرد یا عورت ہوں ہر بندے پر اللہ البراہمی نے ثقاط الفطر کو فرض کر دیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ نماز جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے اس کا وقت نماز جانے سے پہلے نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے اگر کوئی نماز کے بعد ادا کرے گا تو ایک عام صدقہ ہوگا زکات الفطر ادا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا وقت ہے یہ یہ وقت ہے اس کا کہ زکات الفطر کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں آتی ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ میرے اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر السائن و تو المساکین فمن ادا قبل صلاح خواہت المقبولہ عمان ادا بعد خاہ اسد المین من اب ابن بات سماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا ہے روزے دار کی پاکی کے لیے لغو سے اور اس طریقے سے اور جو باتیں اس سے ہو جاتی ہیں خلاف شرح جو کام ہو جاتا ہے یا جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے کفارے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پر فرض کر دیا ہے وہ تو المساکین اور جو مساکین ہیں ان کے خوراک کے طور پر اللہ نے فرض کر دیا فمن ادا قبل صلاح جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کیا یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی ادا الدا صلاح فایا صد پتینہ صدقات اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا ادا کرے گا تو عام صدقہ ہوگا زکوٰۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوگا لیکن اس کو دینا ہے لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کا جو ثواب اور حکم ہے وہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو وقت ہے اس وقت کی اس نے پابندی نہیں کی لہٰذا زکات الفطر انسان کو نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ضروری ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زکات الفطر میں ہم کو کیا ادا کرنا چاہیے جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان تمام حدیثوں کے اندر اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکات الفطر کے اندر غلہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان غلہ دے گا انسان جس ملک میں جس معاشرے میں جہاں رہتا ہے وہاں کی جو خوراک ہے وہ خوراک انسان زکات الفطر میں غلے میں دے گا غلہ کے طور پر دیکھا زکات الفطر کے اندر انسان کی جو خوراک جو کھاتا ہے حدیثوں کے اندر کھجور کا ذکر ہے کشمش کا ذکر ہے اور اس طریقے سے جو کا ذکر ہے گیہو کا ذکر بھی آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صاحب کرام سے تو اس طریقے سے پنیر کا ذکر آتا ہے تو جو انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی جو عام خوراک ہے اس خوراک کو اللہ راہ میں ایک شاہ غریبوں اور مسکینوں کو دینا ایک شاہ ایک یہ وزن ہے یہ تقریباً ڈھائی یا پونے تین کلو کے آس پاس ہوتا ہے یہ وزن اتنا اللہ کی راہ میں غریبوں اور کو انسان پیدا کرنا زکوٰۃ الفطر کیا کے بارے میں عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی ہمیشہ سوال کرتے ہیں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ انسان زکوٰۃ الفطر کتنا طے کیا گیا ہے زکوٰۃ الفطر دین اسلام کے اندر طے کر دیا گیا ہے اللہ کے سر کے زمانے سے آج تک قیامت تک ایک ہی رہے گا زکوٰۃ الفطر کبھی چینج نہیں ہوگا جیسے نماز کبھی چینج نہیں ہوگی ایسے زکوٰۃ الفطر بھی کبھی چینج اور کبھی بدلے گا نہیں ایک شاہ ہے جو ہمارے نبی نے بتا دیا قیامت تک یہی رہے گا ایک شاہ ادا کرنا ہے ہم کو ہمیں قیمت نکالنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے زکوٰۃ الفطر کے اندر اللہ کے سر کے زمانے میں پیسہ تھا درہم تھے دینار تھے لیکن ہمارے نبی نے صحابہ نے کبھی بھی زکوٰۃ الفطر کے اندر غلے کے علاوہ کوئی چیز ادا نہیں کی یہ تو مت المساکین ہے مسکینوں کے لیے کھانا ہے مسکین پیسہ نہیں کھاتا ہے درہم اور دینار اور روپیہ نہیں کھاتا مسکین کھانا کھاتا ہے چاول دال کھاتا ہے گیہوں روٹی کھاتا ہے مسکین انسان وہ کھاتا ہے لہذا جو خوراک ہے جو غلہ ہے اسی غلے کو انسان کو ادا کرنا اس علاقے کی جو خوراک ہے ہمارے نبی کے زمانے میں تھا پیسہ درہم تھے دینار تھے لیکن اس کے باوجود سونے تھے سونے کے زیور تھے اس کے باوجود نبی نے زکات الفطر میں غلہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا صحابہ نے بھی نہیں دیا اسی پر امت کا عمل ہے اسی پر امت کا اجماع ہے اسی پر امت کا عمل ہے میرے بھائیوں کہ انسان زکات الفطر میں غلہ دے اگر وہ پیسہ دے گا زکات الفطر اس کا ادا نہیں ہوگا نبی کی سمت و نبی کے طریقے کے اس نے خلاف کیا ہے یہ صحابہ کے عمل کے خلاف کیا اس نے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کل لوگ غلہ نہیں لیتے زکات اور جو ہے پیسہ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور دین کے اندر جو چیز فرض کر دی گئی اسی چیز کو انسان دیتا ہے آپ پر زکوٰۃ میں اگر پیسہ فرض ہو گیا اگر آپ پیسے کے بجائے غلہ دے دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی سن لیجیے میری بات کو آج ایک ٹرین چلا ہوا لوگ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے غلہ دیتے ہیں لوگوں کو خرید کر کے کوئی کپڑا دے دیتا ہے کوئی شکر دیتا ہے کوئی کھانے پینے کی چیز دیتا ہے ادا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے سونے چاندی کے اندر پیسہ فرض کیا آپ کے اوپر آپ کو پیسہ دینا ہے غریب کو وہ غریب جہاں استعمال کرنا چاہے اسے استعمال کر لے کپڑا خرید لے کھانا خرید لے یا اس طریقے سے اپنے علاج پر خرچ کر لے مقروض ہے وہ قرض دے دے اپنا ادا کر دے ہمیں اس کو پیسہ دینا ہے ہم اللہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوئی تجارت کر رہے ہیں آپ آپ کے پاس سونا چاہتی ہے آپ کے پاس وہ نصاب ہے جو نصاب کو پہنچ گیا اتنا مال ہے کہ نصاب کو پہنچ گیا اب آپ کو اس میں پیسہ دینا ہے آپ جس ملک میں رہتے اس ملک کے لحاظ سے آپ اس کو پیسے کے بجائے غلہ دے دیں غریب کو خرید کر کے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کو مال وہ وہ پیسہ زکات الفطر تو غلے غریب کو مسکین کو دینا ہے اب وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لے آپ غلہ دے دیں ہوتا ہے اس کے پاس غلہ ہو آپ اسے کپڑا دے دیں سکتا اس کے پاس کپڑا ہو اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو اس کے پاس اس پر قرض ہو لوگوں کا وہ قرض میں ادا کر لے گا بیمار ہے اپنا علاج کرا لے گا آپ اسے غلہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کے اندر ایسی زکوٰۃ الفطر میں اللہ رب العالمین نے آپ پر غلہ فرض کیا آپ کو غلہ دینا آپ پیسہ نہیں دے سکتے قربانی کا مہینہ آتا ہے حج کا نام ہے الحجہ کی دس تاریخ اس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں آپ جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں آپ کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا اللہ رب العالمین نے جانور فرض کیا آپ کے اوپر جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے دلحجہ کی دس تاریخ کو سب سے عظیم جو عبادت ہے توحید کے بعد اور نمازوں کے بعد وہ کیا ہے اللہ رب العظم کی راہ میں قربانی کرنا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا آپ کے جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہے غریب کو مال کی ہے گوشت کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے پیسہ دے دیں گے جانور ذبح نہیں کریں گے کیا آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی آپ ایک کروڑ بھی دے دو گے اللہ کی راہ میں ایک انسان پانچ ہزار کا بکرا اللہ کی راہ میں ذبح کرتا قربانی کرتا اس کے اجر کو آپ نہیں پاؤ گے چاہے کروڑ دس کروڑ دے دو اس دن نہیں ملے گا وہ اجر کیونکہ اس دن عمل وہی ہے قربانی کرنا آپ کو قربانی اللہ کی راہ میں کرنا نہیں ملے گا اجر آپ کو وہ آپ سے ادا نہیں ہوگا چاہے دس کروڑ دے دیجیے آپ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ نے قربانی نہیں کیا تو اس لیے کہ قربانی اللہ العالمین نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے تو جو چیز فرض کی گئی وہی دی جاتی ہے آپ کے پاس زمین ہے غلہ پیدا ہوتا آپ کو غلہ دینا ہے اس میں سے جو اس نکالا جاتا ہے وہ اس غلے کی شکل میں نکالا جاتا ہے آپ اسے پیسہ نہیں دیں گے آپ اسے غلہ دیں گے ذکات الفطر میں اللہ رب نے غلہ فرض کے لہٰذا غلہ ہی دیا جائے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سلم کے زمانے میں چھوٹی کرنسی نہیں تھی چھوٹی کرنسی نہیں تھی تو پورے خاندان پر تو ایک زکات الفطر کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے جیسے قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کافی ہے ایسی زکات الفطر میں آپ پورے گھر والوں پر کر دیتے کہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف زکات الفطر میں اتنا دینار ادا کیا جائے گا لیکن آپ نے نہیں کیا پیسہ تھا دینار تھے درہم تھے سکے تھے روب و دینار تھا حدیثوں کے اندر باقاعدہ ذکر ملتا ہے لہذا غلے کے علاوہ اگر آپ زکات الفطر میں پیسہ دیں گے آپ کا پیسہ زکات الفطر کے طور پر ادا نہیں ہوگا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ قلب استعمال کیا تعام تو مت المساکین ہے یہ فطر ہے یہ انسان پیسہ کھا کر کے اپنا روزہ نہیں کھولتا ہے انسان کھانا کھا کر کے روزہ کھولتا ہے لہذا انسان غلے کے اندر زکات الفطر کے اندر غلہ ہی دے گا ہمارے یہاں لوگ کہتے کہ لوگ لوگ غریب نہیں لیتے کیا سعودی عرب سے زیادہ ہمارے یہاں مالداری ہے آپ دیکھیں پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی زکات الفطر کے اندر پیسہ نہیں دیا جاتا ہمارے یہاں زیادہ مالداری ہے سعودی عرب کے اندر زیادہ مالداری ہے ہمارے یہاں اگر مشکل نہیں لیتا تو مت لے تو گویا کہ مسکین ہی نہیں ہے جو نہیں لیتا ہے اسے مت دیجیے آپ دوسرے مسکین کو دے دیجیے آپ کسی دوسرے غریب کو دے دیجیے ہمارے یہاں سے زیادہ مالداری ہے سعودی عرب کے اندر یہاں لوگ زکات الفطر میں غلہ لیتے ہیں ان کو غلہ دیا جاتا ہے کوئی پیسہ یہاں پر نہیں دیتا یہ چلا آ رہا نبی کے زمانے سے اور قیامت تک نبی کا عمل یہی ہے یہی نبی کا طریقہ ہے یہی صحابہ کا طریقہ ہے اسی زکات الفطر میں غلہ دینا جائز نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یہاں کے لحاظ سے دیا سعودی یا اپنے ملک کے لحاظ سے دیں اس میں کسی ملک کا لحاظ نہیں رکھنا ہے آپ کو آپ کو غلہ دینا غلہ کتنے بھی مل جائے اگر آپ کے گھر میں غلہ پیدا ہوتا آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے غلہ نکال دیا گھر سے کسان لوگ کیا کرتے ہیں غلہ دے دیتے ہیں وہ خریدتے نہیں ہے پیسہ نہیں دیتے وہ لوگ وہ غلہ دے دیتے ہیں اس لیے آج بھی گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھے اسی کے اوپر عمل ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی راشن کی زیادہ ضرورت ہے راشن کیا گیا پیسے کی زیادہ ضرورت ہے ہمارے ملک میں ہندوستان کے اندر حکومت کی طرف سے راشن تقسیم ہوتا ہے راشن تقسیم ہوتا راشن بڑے بڑے لوگ جو مالدار انہوں نے بھی کارڈ بنا رکھا جا کر کے لائن لگا کر کے راشن لیتے ہیں حکومت سے نہیں کہتے کہ بھائی ہم کو راشن مت دو ہم کو پیسہ دو راشن کی کیا ضرورت ہے کارڈ بنا رکھا ہے لوگوں نے جو مستحق نہیں وہ بھی کارڈ بنا رکھے ہیں راشن جا کے لیتے ہیں وہاں نہیں حکومت سے کہتے کہ بھائی راشن بند کیجیے اب ہمیں پیسہ دیجیے اور دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب راشن بند کر دیے راشن بند کر کے اب پیسہ دینا شروع کر دو دین کے اندر جاتی دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا یہ پتہ نہیں میرے بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے اس لیے زکات الفطر کے اندر غلہ جو ہے فرض کیا گیا ہے اگر انسان کو غلہ ہی دینا ہے اگر کوئی مسکن غلہ نہیں لیتا آپ کسی اور دوسرے کو دیجیے اس لیے بت پوچھیے کہ کتنا زکات الفطر انسان کتنا ریال ہے آپ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو اگر یہاں سے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو بولے کہ زکات الفطر میں غلہ دو اور ہماری طرف سے کچھ پیسہ بھی دے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے آپ مزید دینا چاہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن غلہ ضرور ہونا چاہیے اگر غلہ نہیں ہوگا تو آپ کا زکات الفطر قطان ادا نہیں ہوگا یہی نبی کا عمل ہے میرے بھائی جو نبی کا عمل ہمارے لیے کافی ہے حضرت احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ جو ہے پیسہ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ ہمارے لیے نبی کا عمل کافی ہے ہمیں دوسروں کی سنت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے جب نبی کا عمل موجود ہے صحابہ کا عمل موجود ہے اور اسی پر امت کا عمل موجود ہے تو ہمیں کسی اور کی سنت یا کسی اور کے طور طریقے کو ہمیں قطام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو زکوٰۃ الفطر میں انسان میرے بھائی کیا ادا کرے گا غلّہ ادا کرے گا ایک ڈھائی کلو یا پونے تین کلو کے آس پاس ہوتا ہے انسان جہاں رہتا ہے اسی کو انسان خوراک میں یہ غلے کے طور پر زکات الفطر کے اندر ادا کرے گا تب جا کر کے ادا ہوگا ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا ہے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے حتیٰ کی چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے اگر حمل ہے تو حمل کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے یہ فرض کر دیا کہ اللہ کے سن اس کو فرض قرار دیا ہے لہٰذا کا درست آپ لوگ اللہ ادا کیجیے نبی کی سنت پر عمل کیجیے نبی کے طریقے کو بنائیے اسی کو زندہ کیجیے یہ ایک شعار ہے یہ پہچان ہے جیسے قربانی شعار ہے عید کی نماز ہمارا شعار ہے اس طریقے سے یہ بھی ایک شعار ہے ایک پہچان ہے یہ کہ ہم غریبوں کو دیں خوشی ان کو شریک کریں اس دن لوگوں کے پاس جانے سے ان کو ہم معمول کر دیں ان کو طرح غلہ دے دیں جو لوگ گھر کے اندر بیٹھ کر کے خوشی بنا سکیں اس لیے غلہ دینے کا حکم دیا گیا ہے لہذا غلہ ہی میرے بھائیوں زکوٰۃ زکات الفطر کے اندر دیا جائے گا اس کے علاوہ کوئی اور چیز دینا بالکل جائز نہیں ہوگا اس پر باقاعدہ علماء کے اقوال موجود ہیں شیخ بن وسمی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء پرانے زمانے کے آج کے بھی ان سب سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی زکات الفطر میں غلہ نہیں دیتا نقد دیتا پیسہ دیتا ہے تو کیا وہ ادا ہو جائے گا کہا کہ نہیں ادا ہوگا اس کو زکات الفطر میں غلہ ہی دینا جو خوراک نبی نے تام کے لفظ استعمال کیا تام کہتے ہیں غلے اور خوراک کو وہ جو ہوگا وہی انسان دے گا دوسری چیز انسان نہیں دے سکتا نہیں ادا ہوگا اس کا جیسا کہ میں نے بہت ساری مثالیں دے کر کے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بات کو واضح کیا لہٰذا میرے بھائیوں اس دھوکے مت رہے لوگوں کے کہ بھائی آج تو بہت مالداری ہے اور آج زمانہ بدل چکا ہے اب غریب کو پیسہ چاہیے اس کو غلہ نہیں چاہیے میرے بھائیوں کرونا آیا تھا نا کرونا غلہ سے کبھی انسان مستقل نہیں ہو سکتا کرونا کے دور میں لوگوں کو پیسہ دیا جاتا تھا لوگ پیسہ نہیں لیتے تھے کہتے تھے ہم کو غلہ دیجیے ہم کو پیسہ نہیں چاہیے غلہ کھائیں گے چاول ڈال دیجیے تب ہماری جان بچے گی پیسہ جان نہیں بچائے گا ہم نہیں جا سکتے باہر خریدنے کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے ہم موجود رہی مارکیٹ کے اندر ہم کو لا کر کے غلہ دو پیسہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے پیسہ نہیں لیتے تھے یہ غلے کی اہمیت ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی غلے کی اہمیت اسی سے انسان کی زندگی چلتی ہے اس کے بغیر انسان کی زندگی باقی نہیں رہتی لہذا غلہ یہ اصل ہے شریعت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا غلہ ہی دیا جائے گا غلے کے لا کر کوئی نقد دیتا ہے میرے بھائی اس کا ادا نہیں ہوگا یہ سن لیجیے آپ لوگ اگر اپنے ملک میں دینا چاہیں انسان جہاں رہتا ہے وہاں پہ زیادہ بہتر ہے لیکن اپنے ملک میں اگر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو غلہ کہیں کہ ہماری طرف سے غلہ دے دیں بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہاں سعودی عرب کے جمعہ خیریہ بھی بیس ہزار لیتی ہے آپ سے بیس ہزار لیتی ہے وہ جمعہ خیریہ لیکن وہ پیسہ نہیں دیتی غریبوں کو وہ کیا دیتے ہیں وہ لوگ غلہ دیتے چاول دیتے ہیں جب عید کا چاند ہو جاتا ہے یا دو دن پہلے ہی ٹرک پر غلہ لاد کر کے گھروں گھروں کو لوگ پہنچاتے ہیں آپ کی طرف سے پیسہ نہیں دیتے وہ پیسہ ضرور لیتے ہیں لیکن پیسہ لوگوں کو نہیں دیتے آپ اگر یہ کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں آپ ان کو پیسہ دے دیں آپ کی طرف سے غلہ دے دیں یا اپنے ملک میں آپ پیسہ بھیج دیں اور آپ ان سے کہیں کہ بھائی اس کا غلہ لے کر کے دینا ہے آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنا دیا جہاں بنا دیا وہ آپ کی طرف سے عمل کر سکتا ہے لیکن اس کو غلہ ہی دینا ہے آپ بولے غلہ دینا ہے ڈھائی کلو تین کلو لے لے پونا تین کلو اور اگر جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی غریبوں کو دے دے کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اللہ ہی زکات الفطر کے اندر ادا کیا جائے گا یہی نبی کا عمل ہے اس کے علاوہ کچھ اور عمل کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں پیروی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ابراہین ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں آخری عشرے میں زیادہ زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو عبور کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دل اخلاص پیدا کرے جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہو تمہاری زبان سے کرنے توحید جاری ہو امین بارک اللہ علیہ الرقانہ دین ونافان فانیا کو ملا ان نظاء جواد الکریم مرکبر روس الرحیم